Thank you. اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا چودواں لیکچر ہے کلینکل سائیکالوجی سیریز کا اور آج کے لیکچر میں ہم غور کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ پروسیس آف ڈائگنوسس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈائگنوسس جو ہے یہ ایک بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے مینٹل النس کے حوالے سے سائیکوپیتھولوجی کے حوالے سے آپ نے جس میں پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کازز آف مینٹل النس کی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ مینٹل النس جو ہے اس کو کس طرح ڈائگنوز کیا جاتا ہے یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو نزلہ ہوا ہو اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی حرارت بھی ہو ٹیمپریچر بھی ہو اور ایز اپوز ٹو دیٹ اگر آپ کو نمونیا ہو تو it is it would be very important for you as a patient to know کہ بھی میرا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے اور صحیح ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے اٹ از اسینشیل کہ صحیح ڈائگنوسس ہو سو اسی طرح جو ڈائگنوسز ہے کلینکل سائیکولوجی میں وہ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کنڈیشن جس میں سے ہمارا پیشنٹ یا ہمارا کلائنٹ جو گزر رہا ہے وہ کنڈیشن کیا ہے اور اس کی ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو میں اب بات کرنی چاہوں گا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایڈوانٹیجز جو ہیں ڈائگنوسس کے وہ کیا ہیں چار مین ایڈوانٹیجز جو ہیں ان پہ میں بات کرنے چاہوں گا پہلے سب سے پہلا جو ایڈوانٹیج ہے ڈائگنوسس کرنے کا وہ بیسکلی کمیونیکیشن کا ہے کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ ایک رابطہ ہے یا وہ ایک ایکسپریشن ہے of being able to describe the condition of the patient that you are dealing with اور وہ ایک ایسا رابطہ ہے جو کہ آپ کے اور اور پروفیشنلس کے درمیان بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں یا ڈائگنوز کسی کو کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں اسکیزوفرینیا ہے تو ایک دم سے پانچ چھ کنڈیشن ذہن میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ جو اسکیزوفرینیا میں پائی جاتی ہیں پہلی چیز یہ کہ اسکزوفرینک جو ہوتا ہے اس کو بیماری جو ہے وہ چھ مہینے سے زیادہ عرصے سے چلی آ رہی ہوتی ہے دوسری چیز یہ کہ اس کی جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ مسن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جی اسے ہیلوسینیشنز یا ڈیلوژنز ہوتے ہو اس کی تھاٹ جو ہے وہ بیزار ہوتی ہو تو ایک دم سے جب میرے پاس کوئی کلائنٹ یا پیشنٹ آتا ہے جس کو ڈائگنوز کیا گیا ہوتا ہے آلریڈی لٹ سے کسی سائکیٹرسٹ نے ڈائگنوز کیا ہوا ہے کہ اس کو اسکیزوفرینیا ہے تو ایک دم سے ایک تصویر بن کے میرے ذہن میں اس کی آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چار پانچ جو جو ایلیمنٹس ہیں اس کی زندگی میں ضرور موجود ہوں گے کہ اس کو اسکیزوفرینیا کا ڈائگنوسس دیا گیا یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک وربل شارٹ ہینڈ ہے کہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے یو نو کنوے کرنے کا پیشنٹ کو بھی اور باقی کیئر گیورس کو بھی جو اس کے ساتھ انوالو ہوں کہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے اور کس قسم کا اس کو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا اسی طرح ایک اور ایڈوانٹیج یا یوز کہہ لیجیے جو ڈائگنوسس کا ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے بھی ہے کہ سائیکوپیتھولوجی کے ایریا میں جتنی بھی ریسرچ کیری آؤٹ کی جاتی ہے اس میں جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اس پہ بات میں نے ایک لیکچر میں آپ سے کی تھی کہ اس میں یہ ڈٹرمن کرنا کہ کیا کنڈیشن جو ہے آپ کس کنڈیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں کیا ٹریٹمنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ ویریبلس کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے from that point of view it is important for us to be very clear in terms of the diagnose تاکہ ریسرچ میں یہ چیز کلیئرلی دیکھی جا سکے کہ آیا ٹریٹمنٹ کی وجہ سے جو ڈائگنوسس تھا یا جو سمٹمس تھے یا وہ جس طرح اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہے تھے آیا ان میں کوئی چینج کوئی پازیٹیو چینج آئی یا نہیں آئی تو this was this is another very important use of diagnoses اسی طرح ایک جو تیسرا ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ایڈوانٹیج آپ کہہ لیجیے ڈائگنوسز کا ہے وہ کوز بیماری کی ایٹیولوجی کو یا کوز کو سمجھنے میں بھی ہے کہ بیماری جو ہے مینٹل النس جو ہے یا سائیکولوجیکل پرابلمس جو ہیں یا سائیکوپیتھولوجی جو ہوتی ہے وہ کیونکہ کسی ایک کلیئر کٹ شکل میں نہیں آتی واضح نہیں ہوتی وہ اس کا اچھا خاصا ایک قسم کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو اس پھیلاؤ کو میننگ فل بنانے کے لیے اور اس میں سے کچھ میننگ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ڈائگنوسز کرنا بھی بہت ضروری اور اہم ہوتا ہے and that's another advantage of why we in this field tend to make these diagnose اسی طرح ایک چوتھا جو اس کا یوز کہہ لیجیے یہ فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈائگنوسس کی بیسس پہ ہم یہ بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کون سی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہتر رہے گی لیٹ سے کہ اگر ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے جس کو بائی پولر ڈپریشن ہوتا ہے یا جس کو ہم کئی دفعہ مینک ڈپریسو ویلنس کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مینک ڈپریسو ویلنس کی کنڈیشن میں جب کوئی آئے گا تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ آف چوائس جو ہے وہ رائٹ اوے میڈیسن بھی ہوگی اور میڈیسن کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹو سائیکو تھراپی ہوگی اب وہاں پہ آپ اس شخص کے ساتھ جو ہے سائیکو انالیسز یا سائیکو ڈائنامک تھراپی شروع نہیں کریں گے تو ان دیٹ وے یہ really it helps us to determine کہ ڈائگنوسز جو ہے اس سے ہمیں مدد ملتی ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کس قسم کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی بہتری میں ثابت ہوگا سو بریفلی آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ چار امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں اس میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے کہ یہ it is a way of communicating to the patient what is the nature of of the the problem it it is is also way communicating to other professionals who are with patient کہ بھائی what is the nature of the problem and it is also way of determining کہ بہتر سے بہتر علاج جو ہے وہ کس شکل میں کیا جا سکتا ہے پیشنٹ کے لیے اب میں بات کرنی چاہوں گا تھوڑی سی ارلی کلاسیفیکیشن کی کلاسیفیکیشن جو ہے بیماری کی مینٹل النس کی وہ تو آپ کو یاد ہوگا ہمارے پرانے لیکچر سے بھی یہ چیز ریلیٹڈ ہے کہ وہ تو بہت عرصہ پہلے سے چلی آ رہی ہے کئی سینچری سے چلی آ رہی ہے لیکن آف کورس جو اس زمانے میں کرائیٹیریا ہوتا تھا ڈائگنوسس کا یا بیماری کا وہ بہت جنرلائز قسم کا کرائیٹیریا تھا یہ اوور دا ایئرز آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا اور it was in nineteen fifty two کہ ڈی ایس ایم کا کرائیٹیریا جو ہے وہ وہ ڈیولپ ہوا وہ بنایا گیا اس کے بعد جو ڈی ایس ایم کا کرائیٹیریا تھا یہ نائنٹین ففٹی ٹو میں بنا اس کے بعد پھر اس کی کئی ریویژنز ہوئیں ایک ایک ریویژن نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ہوئی ایک نائنٹین ایٹی میں ہوئی ایک نائنٹین ایٹی سیون میں ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ جو ریویژنس تھیں اس سے ڈی ایس ایم ٹو اور تھری کا کرائیٹیریا بنے پھر nineteen ninety four D S M four کا کرائیٹیریا تھا یہ سامنے آ گیا یہ جو ڈی ایس ایم فور کا کرائیٹیریا ہے یہ یہ ریلیٹیولی سب سے زیادہ سسٹمیٹک اور سائنٹیفک بیس کرائیٹیریا تصور کیا جاتا ہے اور آج کل یہ pretty much all over the the all over world یہی کرائیٹیریا یوز ہو رہا ہے یہ جو کرائیٹیریا ہے اس کا کا اس اس کے بارے میں بات تھوڑی سی کرنی چاہوں گا یہ بہت امپورٹنٹ کرائیٹیریا ہے اس میں آپ چاہے سائکیٹرسٹ ہوں چاہے کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں آپ پریٹی مچ اس کرائیٹیریا کو یوز کرتے ہیں خاص طور پہ اگر آپ سائکٹرسٹ ہیں تو پھر تو اس کرائیٹیریا کا جو یوز ہے وہ وہ اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیونکہ دوائی استعمال کرنی دوائی جو ہے وہ وہ خاص بیماریوں کے لیے خاص یو نو کنڈیشنس کے لیے اسپیسیفک دوائیاں ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو کرائیٹیریا ہے وہ بڑا ریلیجسلی فالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں پھر بھی آپ کرائیٹیریا یوز کرتے ہیں لیکن اس میں کئی دفعہ اتنی زیادہ ریگریس ریگریس نیس کی ضرورت نہیں رہتی جتنی کہ اگر آپ نے دوائی دینی ہو پیشنٹ کو اس کی رہتی ہے تو یہ جو کرائیٹیریا ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ اس کا ملٹی ایگزیل ہونا ہے اس کو ہم کہتے ہیں multi axial assessment multi axial assessment کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ لیولز پہ بیماری کو اور پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے پہلا اس کا جو لیول ہے وہ ایکسز ون کہلاتا ہے ایکسز ون میں جتنے بھی کلینکل ڈس آرڈرز ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں ایکسپٹ ٹو کنڈیشنز ایک ان میں سے پرسنالٹی پرابلمس کی ہے یا پرسنالٹی ڈس آڈرز جسے ہم کہتے ہیں اور دوسری مینٹل ریٹارڈیشن اس کے علاوہ باقی ساری کنڈیشنز جو ہیں جو سائکیٹرک کنڈیشنز کہلاتی ہیں there's a very long list of them وہ آپ کی کتاب میں بھی آپ کو مل جائیں گی وہ ساری کی ساری اس میں ہی آ جاتی ہیں دوسرا جو ایکسز ہے اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اگر پیشنٹ کو ہم دیکھیں کہ کوئی پرسنالٹی پرابلم ہے چاہے وہ آبسیسو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو یا اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو یا borderline personality disorder ہو I mean any any type of personality disorder اگر ہے تو وہ ہم اس کو ایکسس ٹو پہ ریٹ کرتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ کوئی مینٹل ریٹارڈیشن بھی انوالوڈ ہے تو اس صورت میں مینٹل ریٹارڈیشن کو بھی ہم ایکسس ٹو پہ ڈائگنوز کرتے ہیں ایکسس تھری جو اس کا ہے کرائٹیریا کا وہ بیسکلی جنرل میڈیکل کنڈیشن ہے کہ آیا کوئی اور میڈیکل کنڈیشن ایسی تو نہیں پیشنٹ میں چل رہی جو اثر انداز ہو رہی ہو اس وقت کی اس کی کنڈیشن پہ تو اس کو بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں اگر ہو چوتھا جو ہے ایکسز وہ سائیکو سوشل اور انوائرمنٹل پرابلمس کا ہے اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ لٹ سے کہ اگر ہم دیکھیں کہ بھی شخص جو ہے کو فائنینشیل وریز ہیں تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس ایکسس پہ کہ بھی اس کو فائنینشیل وریز ہیں اگر ہم دیکھیں گے پیشنٹ ہمارا جو ہے انمپلائڈ ہے and has been looking for a job لیکن ان امپلائڈ ہے تو اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ بیسکلی سائیکو سوشل اور انوائرمنٹل ایسی کنڈیشنز جو کہ اثر انداز ہو سکتی ہیں کلائنٹ پہ اس کو ہم ایکسس فور پہ لکھ لیتے ہیں اور چوتھا اور پانچواں جو ایکسز ہے اس کو ہم گلوبل اسسمنٹ آف فنکشننگ کہتے ہیں جی اے ایف اس کا ایبریویشن ہے اور یہ یہ ایک ہم اس کے لیے ہم ایک اسکیل یوز کرتے ہیں ون ٹو ہنڈریڈ تو ہم اس پہ ریٹ کرتے ہیں کہ جنرل جو فنکشنگ لیول ہے پیشنٹ کا وہ اس پہ کہاں آ رہا ہے تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ پانچ ایکسز جو ہیں یہ بیسکلی ہمیں ایک بہت اچھی انسائٹ دیتے ہیں ہمارے کلائنٹ کی فنکشننگ میں اور ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جتنا بہتر اوور آل سارے ایلیمنٹس اپنے پیشنٹ کے ہمیں پتہ ہوں گے اتنا ہی بہتر علاج ممکن ہو سکتا ہے so from that point of view یہ جو ملٹی ایکزیول اسسمنٹ کا criteria D S M four کا ہے you know this has done does wonders in helping people اب میں ایک کیس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ جو کیس ہے یہ آپ کی کتاب میں بھی دیا ہوا ہے یہ مشل نامی خاتون کا ہے کیس مشل جو ہے یہ ایک تیئیس سالہ خاتون ہیں جو ہاسپٹلائز ہوئیں ایک دن ایسے ہوا کہ انہوں نے فون کیا اپنے بوائے فرینڈ کو کہ میں نے کہ میری طبیعت بڑی سخت خراب ہے میں نے ایک ایک باٹل آف اسپرین گولیوں کی کھا لی ہے اور میری طبیعت بڑی سخت خراب ہے you know do something for me تو she was taken to the hospital اور وہ جب ہاسپٹل ان کو لے جایا گیا تو ان کا سب سے پہلے تو آبویسلی اس طرح کی کنڈیشن اگر ہو تو اٹینڈ کیا جاتا ہے پیشنٹ کی اس ایمرجنسی سچویشن کو کہ بھائی مسئلہ کیا ہے اس کو اٹینڈ کیا گیا پھر یہ دیکھا گیا کہ ان کی جو اپنی کنڈیشن تھی اس میں ایک تو she was very depressed dysphoric سی ہوئی ہوئی تھی ڈپریشن سا تھا اس کے علاوہ ان کی جو بھوک تھی وہ بھی بہت کم ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ جب ان کی ہسٹری لی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کی چھٹی اٹیمپٹ تھی سوئسائڈ تو پہلے جو پانچ اٹیمپٹس انہوں نے کی اس میں کبھی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی تھی لیکن یہ چھٹی اٹیمپٹ تھی اس پہ ہاسپٹلائزیشن بھی ان کی ہوئی اور اب ظاہر ہے جب انسان ہاسپٹل آ جائے تو پھر ہاسپٹل کے اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں تو کافی پروب کیا جاتا ہے ہسٹری کافی ڈیٹیل فارم میں لی جاتی ہے تو اس ہسٹری میں پتہ یہ چلا کہ ان کو امپلسو کریکٹر ہے ان کا غصہ بڑی جلدی میں آ جاتا ہے اور بڑی موڈی ہیں ایک دم سے ناراض بھی ہو جاتی ہیں اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں بڑی دشواری انہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر جب اور پروو کیا گیا تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مختلف قسم کی ادویات جن کو ہم سبسٹنس آف ابیوز کہتے ہیں اس طرح کینبس ہے یا اور چیزیں ہیں یہ وہ بھی کبھی کبھی استعمال کرتی رہی ہیں اور انہیں ایٹنگ کی بھی پرابلم ہے اور پھر جب ان کی ریلیشن شپس کو پروو کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کی جو ریلیشن شپ چاہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں یا بہن بھائیوں کے ساتھ تھے یا یا اوروں کے ساتھ تھے ان میں شی واز ویری کریٹیکل اور ان میں دوسروں کو بہت زیادہ تنقید دوسروں کی کرتی تھی اور اور اس کے علاوہ ان کو کافی انسیکیورٹی کی فیلنگ بھی رہتی تھی انسیکیورٹی کی جو فیلنگ تھی وہ اس انداز میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ یو نو دیٹ ان کو دا شیل بی ابنڈنٹ مطلب انہیں گھر والے چھوڑ دیں گے and she'll be left on her own اور پتہ نہیں پھر ان کا کیا بنے گا اسی طرح انہوں نے کئی مرتبہ گھر چھوڑ کے جانے کی بھی کوشش کی اور ہر دفعہ جب وہ گھر چھوڑ کے گئیں تو کچھ ہفتوں کے بعد وہ واپس آ جاتی تھی تو ان ادر ورڈس وہ بھی جو ان کے اکسپیرئنس تھے اس میں she was not able to really manage herself تو اس طرح کی کیفیت ٹوٹل کیفیت اور پھر ڈپریشن اور پھر یہ چھٹی سوئسائڈ کی اٹمپٹ اس کے ساتھ یہ کیس کیس کیس آیا تو جب جب اس کو یہ سائیکالوجسٹ کے پاس آیا تو اس اس کو نے پھر ڈائگنوز کیا اب میں آپ کو مشل کا ڈی ایس ایم فور کا ڈائگنوسٹک ویلیویشن کا کرائٹیریا بتاتا چلوں ایکسس ون پہ اس کا جو پہلا ڈائگنوسس کیا گیا وہ dysthymic disorder early onset تھا دوسرا اسی ایکسس پہ جو ڈائگنوس تھا وہ الکوہل ابیوز کا تھا تیسرا کینبس ابیوز کا تھا چوتھا کوکین ابیوز کا تھا پانچواں جو تھا وہ ہیلوسیجن ابیوز کا تھا ایکسس ٹو پہ اس کا جو ڈائگنوسس کیا گیا وہ borderline personality disorder کا تھا یہ بیسکلی اس کا پرنسپل ڈائگنوسس تھا ایکسس تھری پہ there was no diagnose made کیونکہ جنرل میڈیکل کنڈیشن اس کی کوئی ایسی نہیں تھی اور ایکسس فور پہ problems with primary support group and educational problems کا ڈائگنوسس تھا اور ایکسس فائیو پہ اس کا جو گیپ تھا وہ ٹوینٹی پوائنٹس پہ اسکور کیا گیا تو اس سے آپ کو اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو پانچ ایکسز ہیں یہ پانچ ایکسز بیسکلی بتاتے ہیں پروفیشنل کو ان سب کنڈیشنز کے بارے میں جو ہسٹری سے اس کو ملتی ہیں آپ نے یہاں دیکھا کہ ایکسز ون پہ ایک کنڈیشن نہیں تھی بلکہ ایکسز ون پہ تو پانچ کنڈیشنز پریویلنگ اور پانچوں ہی لکھی گئی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کرنے سے کہ بڑا ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ کس طرح پیشنٹ کا جو ڈرگ ابیوز یا سبسٹنس ابیوز کی جو ہسٹری ہے وہ نئی نہیں ہے وہ پرانی چلی آ رہی ہے اور اس میں ایک سبسٹینس کا ابیوز اس نے نہیں کیا ہے بلکہ کئی سبسٹینس کا ابیوز کیا ہے اسی طرح ایکسس ٹو پہ اس کا جو ڈائگنوسس تھا وہ پرسنالٹی پرابلم کا ڈائگنوسس تھا borderline personality disorder کا اور ایکسس تھری پہ جنرل میڈیکل کنڈیشن ایسا جو اس کی کوئی نہیں تھی لہٰذا اٹ واز مینشنڈ اور جو اس کے انوائرمنٹ میں جو چیزیں اس کی افیکٹ ہو رہی تھیں اس میں اس کی جاب تھی اس میں اس کی تعلیم تھی اس کا اس کا relationship with the primary support group تھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ریلیشن شپ ود پیرنٹس جو تھا وہ بھی افیکٹڈ تھا اس کا ریلیشن شپ وتھ فرینڈس بھی افیکٹڈ تھا تو وہ بھی اس پہ آ گیا اور ایک اوور آل جو اس کی فنکشنگ لیول تھی وہ بھی on a scale of one to hundred بیس پہ تھی تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کن کن ایریاز میں مشل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں دوائی دینے کی ضرورت ہے کون سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ تھراپیوٹک کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ یہ basically this is what the diagnose is supposed to be showing to the professional تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے پیشنٹ کی ہیلپ کی جا سکے اب میں چلتا ہوں آگے ذرا اور بات کرنی چاہوں گا جنرل ایشوز جو جو کلاسیفیکیشن کے حوالے سے جو جنرل ایشوز آتے ہیں ڈائگنوسز میں ان میں آٹھ میجر ایشوز ہیں پہلا جو کنسرن ہے وہ بیسکلی کیٹیگریز ورسز ڈائمینشنس کا کنسرن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کو جو اس کا انیشیل جو ڈائگنوسس کیا جاتا ہے تو وہ اس کے سمٹمس کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے اس میں ایک جو مسئلہ کئی دفعہ پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم بہت چکنے اس کے اراؤنڈ نہ ہوں وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک اس کی ایک کنڈیشن دیکھتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ مثلا اگر اس کو آبسیسو تھنکنگ اس میں ہے تو اس کو آبسیسو کمپلسو ڈس ہے یا کئی دفعہ اگر کوئی ڈیلوژن ایلیمنٹس نظر آ رہے ہوں کسی کلائنٹ میں یا ہیلوسینیشنز نظر آ رہی ہوں تو اس کو ایک دم سے one can jump to the conclusion as a اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس جو ہیں وہ ان کو ون شو ناٹ وہ پہلی بات تو یہ کوئی ایپسلوٹس نہیں ہے یہ اکثر جو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ جو نارمل ایب نارمل کی جو جو کانسیپٹ ہے یہ بیسکلی ایک اسپیکٹرم کا کانسیپٹ ہے اسپیکٹرم سے کے کانسیپٹ سے میری مراد یہ ہے کہ یہ اگر ادھر اب نارمیلٹی ہے تو ادھر نارمیلٹی ہے تو it is not I mean things are not in black and white mostly when we meet people when we work with people when we diagnose people so they they are somewhere on the spectrum ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو اور یہ زین میں رکھنا کہ یہ اسپیکٹرم پہ ہے اور اسپیکٹرم پہ موومنٹ ہوتی ہے فکسڈ اسپیسیز یا پوائنٹس نہیں ہوتے یہ I think is a very important concern that we always need to keep in mind while making diagnosis تو یہ ایک آئی تھنک خاص طور پہ وہ ڈاکٹرز یا وہ لوگ جو نئے نئے فیلڈ میں جاتے ہیں وہ کئی دفعہ اس چیز پہ بڑی جلدی ایک قسم کا اس چیز پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک ایسی کانکریٹ کیٹیگری دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک دم تھوڑے سے سمٹمز دیکھ کے they want to jump jump the gun والی بات کہ تھوڑا سا دیکھ کے ایک دم کر دینا یہ میں اس لیے یہ چیز خاص طور پہ آپ کو کہہ بھی رہا ہوں کیونکہ انفارچونیٹلی یہ جو کنڈیشنز ہیں اس میں کم از کم چالیس سے پچاس منٹ کا سیشن جو ہوتا ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے if if not sixty minute session تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا جو تھراپسٹ ہیں ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارتے ہم چالیس منٹ یا پچاس منٹ یا ساٹھ منٹ گزارنے کی بجائے ہم دس منٹ گزارتے ہیں جب ہم دس منٹ گزارتے ہیں تو وہاں پہ جو گڑبڑ کے چانسز یا پرابیبلٹی پیدا ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہوتی ہے کہ اب ہم وہ چیز جو ہمیں ادروائز پچاس منٹ میں یا ساٹھ منٹ میں ہم نے اسٹیبلش کرنی تھی اس کو اب ہم دس منٹ کی میٹنگ کے بیسس پہ اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ رسک فیکٹر ایک قسم کا ایڈ ہو جاتا ہے ڈائگنوس جو ہے دوسری ایک اور جو ایشو ہے وہ ہے بیسز آف کیٹیگرائزیشن کا اس کی ڈائگنوس کے ملٹیپل بیسز آف کیٹیگرائزیشن ہے اکثر جو ڈائگنوس ہے وہ کیٹاگرائز اس کو ہم ہم اس کو we make that on the basis of the initial history taking session in other words ہمارے پاس ایک کلائنٹ آیا ہم نے اس کی ڈیٹیل ہسٹری لی اور ہم نے اگر ضرورت ہوئی تو اس کے جو فیملی ممبرز یا یا اٹینڈنٹس جو ساتھ آئے ان ان کا پرسپیکٹو بھی سنا اور اس کی بیسس پہ ہم نے ڈائگنوسس کر دیا کئی دفعہ ہم ڈائگنوسس جو ہے وہ سیلف رپورٹنگ کی بیسس پہ بھی کرتے ہیں کئی دفعہ ہم جو ڈائگنوسز جو ہے وہ صرف بیہیویئر آبزرویشنس کی بیسس پہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم جو ڈائگنوسز جو ہے وہ اسسمنٹ کی بیسس پہ کرتے ہیں تو یہ مختلف طریقے کار ہیں یہ مختلف ایک قسم کے بیسس آپ کہہ لیجیے ہیں جن کی جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کیٹیگرائزیشن جو ہے آف ڈائگنوسز یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ پریگمیٹکس آف کلاسیفیکیشن کا ہے یہ یہ جو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ایلیمنٹ ہے پریگمیٹکس آف کلاسیفیکیشن کا اس سے مراد یہ ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنی جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس میں وہ کچھ ایسے عوامل کو بھی کئی دفعہ ان کے ذہن میں ہوتے ہیں جن کا تعلق پیورلی ان کے پروفیشن سے یا بیماری سے نہیں ہوتا اس کی میں مثال یوں دینے چاہوں گا کہ سائکیٹری کے فیلڈ میں آج سے کچھ سال پہلے تک جب کوئی پیشنٹ آتا تھا ہومو سیکشویلٹی کی کے ایشوز لے کے یا پرابلم لے کے تو ہومو سیکشویلٹی کو ایک ڈیزیز سمجھا جاتا تھا سائکیٹری میں لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے جب سے ویسٹ میں خاص طور پہ جب سے ہومو سیکسویلٹی جو ہے اس کی ایکسپٹینس زیادہ آ گئی ہے تو جو سائکیٹرس کمیونٹی ہے جو پروفیشنل کمیونٹی ہے اس نے بھی اپنا کرائیٹیریا ماڈیفائی کر لیا ہے اب ہومو سیکسویلٹی کو ویسٹ میں جو ہے مینٹل النس یا ایک سائکیٹرک پرابلم کی شکل میں اس وقت تک نہیں دیکھا جاتا جب تک آپ کا پیشنٹ جو ہومو سیکسولیٹی ایکسپیرئنس کر رہا ہے یا ہوموسیکس ہے وہ اس سے نہ خوش نہ ہو یا let's say he he is is not not if happy with with it the condition اور he is having problem because of the condition پھر تو اس کو پرابلم تصور کیا جاتا ہے لیکن اس کو ایک سائیکو پرابلم کی شکل میں دیکھا جاتا ہے اس کو ایک psychiatric problem of the sort کہ ایک سیکریٹرک النس کی فارم میں نہیں دیکھا جاتا تو یہ ایک ایسی آپ کہہ لیجئے کہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے آپ کہہ لیں پرگمیٹکس آف کا مطلب ہے کہ کچھ حالات جو ہیں وہ بھی ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈائگنوسس کس قسم کا ہوگا after all let's not forget کہ یہ جتنے بھی یہ جو ڈی ایس ایم فور ہے اور یہ جو کرائٹیریاز بنتے ہیں یہ یہ لوگ ہی بنا رہے ہیں نا انسان ہی بنا رہے ہیں سیکٹریس ہی بنا رہے ہیں یہ ڈاکٹرز ہی بنا رہے ہیں یہ سائیکالوجسٹ ہی بنا رہے ہیں تو یہ یہ سب بھی you know are people and they in that way do get affected by whatever is happening around اسی طرح سے چوتھا کنسرن جو کئی دفعہ آتا ہے وہ ڈسکرپشن کا کنسرن آتا ہے کہ یہ جو ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا ہے یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب میں نے وہ پانچ ایکسس کی بات کی تھی کہ اچھا خاصا ڈیٹیل ڈسکرپشن پیشنٹ کی دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے کہ مثلا یہ بھی بتاتا ہے کہ جی کس ایج پہ ایک بیماری کا آغاز ہوا یو نو آیا پرسنالٹی کی جو پرابلمس تھی پرسنالٹی ڈس آڈر تو اٹھارہ سال کے بعد ڈائگنوز ہوتا ہے لیکن پرسنالٹی پرابلمس ہو سکتے ہیں گیارہ سال کی عمر سے مشل کی شروع ہو گئی ہوں اسی طرح اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو بیماری کا کورس تھا یا جس طرح وہاں پہ ہم جب مشیل کی بات کر رہے تھے تو جو ڈرگ پرابلمس کی ہم نے ہسٹری دیکھی تو اس میں وہ پانچ ڈفرینٹ ریویوز کا استعمال بھی دیکھا ہم نے تو کورس جو تھا اس کا ابیوز کا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے دس سال سے وہ چیز ابیوز ہو رہی ہو اس سے بھی زیادہ سے ہو رہی ہو تو یہ بھی اس سے ڈسکرپشن میں ہی ہمیں ملتا ہے پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی پریولنس ایک چیز کی کتنی ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ جو borderline personality disorder ہے وہ کس قسم کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں آیا عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یا مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور کس ایج میں زیادہ پایا جاتا ہے اور کتنا پایا جاتا ہے کتنے پرسینٹ لوگوں میں وہ پایا جاتا ہے تو یہ بھی سب کچھ جو ہے یہ بھی ہمیں اس کی ڈسکرپشن میں مل سکتی ہیں یہ انفارمیشن بھی اور اسی طرح فیملی پیٹرنز اور کلچرل کنسیڈریشنز جو ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ ڈسکرپشن کی شکل میں ہمیں ملتی ہے اب میں اگلے فیکٹر کی بات کروں گا پانچواں جو جو ایشو ہے جو کنسرن ہے وہ ڈائگنوسس کے حوالے سے ریلائبلٹی کا ہے ریلائبلٹی جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ چاہے ایک ٹیسٹ انسٹرومنٹ کی ہو وہ چاہے ایک ٹریٹمنٹ کی ہو وہ چاہے ڈائگنوسس کی ہو دیٹ از دا کی فیکٹر کیونکہ ریلائبلٹی ہی ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ چیز اگر جو اگر بار بار بھی استعمال کی جائے یا اس کا اسسمنٹ بار بار بھی کی جائے تو اس کے ریزلٹس وہی آنے چاہئیں تو ریلائبلٹی جو ہے from the diagnosis point of view is a very important part وہ اس لیے کہ لٹ سے کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ میجر ڈپریسو ویلنس لے کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ڈائگنوسز میجر ڈپریسو ویلنس کا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ کسی وجہ سے اس کے فیملی والے سوچتے ہیں کہ بھائی کہیں اور سے بھی اوپینین لے لیا جائے اور وہ کہیں اور بھی جاتا ہے تو وہ جب کسی اور کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائے اور وہ بھی جب اس کو ڈائگنوز کرے تو اس کا بھی ڈائگنوسز وہی ہونا چاہیے جو آپ کا تھا اگر تو آپ کا اور دوسرے شخص کا ڈائگنوسز ایک ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا جس کی میں نے پہلے بات کی تھی یہ جو پانچ ایکسس پہ جو ملٹی ایکزیل اسسمنٹ کی بات میں نے کی تھی اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں نے اسی طریقے سے اس کرائیٹیریے کو یوز کیا اور پانچ ایکسس پہ اس کے سارے کنڈیشن کو ہم نے انالائز کیا اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ ڈائگنوسس بدلنے کے ساتھ ساتھ اگر ڈائگنوسس چینج ہو جاتا ہے تو ٹریٹمنٹ پلان چینج ہو جاتی ہے تو اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے مختلف سائیکالوجسٹ نے اس پہ اچھا خاصا کام ریسرچ کا بھی کیا ہوا ہے مہل نے فار انسٹنس کام کیا تھا کہ اس نے دو سائکیٹرسٹ نے مل کے کوئی ڈیڑھ سو سے زیادہ سائکیٹرک پیشنٹس کے اسسمنٹس کی اس کی بیسس پہ ان دونوں سائیکیٹرسٹ نے یہ ڈٹرمن کرنا چاہا کہ یہ جو یہ ان one fifty three psychiatrist patient جو تھے ان کا ڈائگنوسس کیا انٹرسٹنگلی ان دو سائیکیٹرسٹ کے جو ڈائگنوسس تھا وہ fifty four percent was same اور باقی forty six percent was different but we should not feel disappointed by that کہ جی یہ فورٹی سکس پرسینٹ ڈفرینٹ کیوں آیا کیونکہ اس میں کئی دفعہ مسئلہ جو ہے وہ وہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کا نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ وہ ہوتا ہے جس کی میں نے پہلے نشاندہی کی کہ کئی دفعہ ہم اتنا ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ڈائگنوسس کرنے کے لیے یا ہم اتنی توجہ سے بات اگلے کی نہیں سن رہے ہوتے جتنی ضرورت ہوتی ہے میں نے تو بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ آپ کی ایز اے پروفیشنل آپ کی اپنی ذات آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں یا کئی پروفیشنلس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ کھل کے اپنی ہسٹری بیان کرتا ہے اور ظاہر ہے جب وہ کھل کے بیان کرتا ہے تو زیادہ چیزیں پتہ چلتی ہیں اور کئی ہمارے کالیگز ایسے بھی ہیں جہاں پہ ان کی پرسنالٹیز کی وجہ سے کئی دفعہ جو پیشنٹ ہیں وہ اتنے کئی دفعہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور اس وجہ سے وہ اتنا کچھ نہیں بتاتے جتنا میں بھی انہوں نے کسی اور کو پہلے بتایا ہوتا ہے تو جب انفارمیشن شیئرنگ جو ہے اگر وہ اس میں فرق پڑ جائے جس طرح اس سچویشن میں آبویسلی پڑے گا تو پھر اس سے بھی ڈائگنوسز جو ہے اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے گڑبڑ ان دا سینس کے ڈائگنوسس جو ہے وہ تو ہمیشہ اسی ڈیٹے پہ بیس ہوتا ہے نا جو آپ کو ملتا ہے تو اگر آپ کو انکمپلیٹ ڈیٹا ملے گا تو وہ اس سے جو ڈائگنوسز آپ کریں گے وہ بھی کسی حد تک انکمپلیٹ ہی رہے گا اور اتنا ریلائبل نہیں ہوگا اسی طرح میں ایک اور بات بھی یہاں کرتا چلوں کہ کئی دفعہ ہم کچھ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ بھی ڈائگنوسس کو تھوڑا سا اس کو بدلتے ہیں یا اس کو تھوڑا سا فج کرتے ہیں یہ چیز میں بتانی ضروری ہے وہ اس لیے کہ فار انسٹنس کچھ ہاسپٹلز ایسے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں امریکہ میں ہوتا تھا تو اس زمانے میں ہمیں کہا یہ جاتا تھا کہ جی آپ انگزائٹی نیوروسز کا ڈائگنوسس زیادہ کر دیا کریں کیونکہ انگزائٹی نیوروسز ایک ایسا ایسی کنڈیشن ہے کہ جو اتنی سیریس کنڈیشن کنسیڈر نہیں کی جاتی اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیشنٹ کے اگینسٹ نہیں جائے گی particularly at place of work تو وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اگر کوئی کئی دفعہ ہم تھوڑا سا اس طرح کی چیز کر دیا کرتے تھے کہ اینگزائٹی نیوروسس کا ڈائگنوسس کر دیتے تھے بٹ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو یہ جو ڈائگنوسس کیا جاتا تھا یہ بیسکلی وہ انشورنس کے اس پیشنٹ کے انشورنس کے یا وہ دفتری کاروائی کے کاغذات پہ کیا جاتا تھا یہ یہ جو جو جو اصلی کام جو ہو رہا ہوتا تھا تھیراپیوٹک ورک یا جو پیشنٹ کی فائل موجود ہوتی تھی اس پہ اس کا صحیح ڈائگنوسز ہوتا تھا لیٹ سے کہ اگر اس کا جو ڈائگنوسز تھا وہ وہ پرسنالٹی ڈس آڈر کا تھا تو پرسنالٹی ڈس آڈر ہی ہوتا تھا لیکن کئی دفعہ تھوڑا سا اس طرح کا ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ بھی چیز کی جاتی ہے اسی طرح ہمارے پاکستان میں تو اتنا یہ نہیں ہوتا لیکن باہر جہاں پہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے باقی سسٹمز پہ جو کمپنیز پہ یا انشورنس کمپنی پہ جو آپ کا سارا کا سارا علاج جو ہے وہ they are paying for it وہاں پہ کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر ایک دفعہ کیا تھا پی پی اوز کے حوالے سے کہ کچھ پلانز ایسی ہوتی ہیں insurance plans medical insurance plans ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اگر آپ ڈائگنوسز مثلا انگزائٹی نوروسز کا کرتے ہیں تو آپ کو دس سیشنز کی اجازت ملتی ہے لیکن اگر آپ اسی کا یو نو ڈائگنوس کر دیتے ہیں ریئیکٹو ڈپریشن کا تو آپ کو پندرہ سیشنز کی اجازت مل جاتی ہے تو ان ادر ورڈس ایک کنڈیشن میں دس سیشنز کی وہ پیمنٹ آپ کو کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں اور دوسری میں پندرہ کی اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کی ضرورت کم از کم پندرہ سیشنز کی ہے یا اس سے زیادہ سیشنز کی ہے تو اس صورت میں یہ ایک تھوڑی سی سارٹ آف مینوپولیشن بھی کئی دفعہ وہاں پہ سسٹم جو ہے وہ کروا دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ یا جو سائکیٹرسٹ ہے وہ نمبر دو کام کر رہا ہے یہ بالکل نہیں ہے یہ بیسکلی ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا طریقہ سمجھا جاتا ہے to facilitate the process of treatment یہ ہمارے ملک میں اب ابھی اب تک یہ پرابلم یہ یہ نہیں آئی لیکن باہر کے ملکوں میں جہاں پہ میڈیکل کوریج جو ہے اور جہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ سارا کا سارا جو ہے وہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز اور کمپنیز کر رہی ہیں جن کا یہ کام ہے کرنا جن کی یہ بزنس ہے کرنا وہاں پہ اس طرح کے کئی دفعہ کمپرومائزز جو ہیں وہ ڈاکٹرس کو سائکیٹرس کو یا کلینکل سائیکالوجسٹ کو کرنے پڑتے ہیں یہ اگر سب کچھ چیزیں ذہن میں ہم رکھیں تو ریلائبلٹی جو ہے آپ کے ڈائگنوسس کی وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے جس پہ you know we can not compromise and the only way I think we can guarantee a very reliable diagnoses is کہ اگر ہم پورا ٹائم اپنے پیشنٹ کے انیشیل اسسمنٹ کے لیے دیں یہ میں بات دوبارہ دہراؤں گا کیونکہ انفارچونیٹلی ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں بڑی جلدی حالانکہ ہمیں ٹریننگ میں تو بتایا جاتا ہے یہ سب کچھ لیکن ہم جب پریکٹس میں آتے ہیں اور پیسے کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گھنٹے میں ایک پیشنٹ دیکھنے کی بجائے تین دیکھ لیے جائیں تو یہ that I think is a very very important issue جو ہمیں as we we need to look into that اور ہمیں پورا ٹائم دینا چاہیے تاکہ ہمارا جو ڈائگنوسز ہے وہ ریلائبل diagnosis ہو اسی طرح ایک جو چھٹا ایک ایلیمنٹ ہے ایک کنسرن جو ہے diagnosis کے ساتھ وہ ویلیڈیٹی ہے ویلیڈیٹی سے مراد یہی ہے کہ یہ کہ جو پروگنوسس کیا جا رہا ہے یا جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے آیا وہ قسم کی ڈلیوری جو ہے جو ہم چاہتے ہیں پیشنٹ میں چینج جو آئے آیا از اٹ پاسبل اور not is it making it possible اور ناٹ میں خاص طور پہ پانچ ایسے ایلیمنٹس کی بات کرنی چاہوں گا جو ضروری ہیں ویلیڈیٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان میں پہلا جو ہے وہ ہے کلینکل ڈسکرپشن کلینکل ڈسکرپشن سے مراد ہماری یہ ہے جو ڈیموگرافک فیچرز بھی ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن کے وہ بھی مینشن کیے جائیں دوسرا جو ہے وہ لیبورٹری اسٹڈیز ہے تیسرا جو ہے وہ delimitation from other disorders ہے چوتھا جو ہے وہ فالو اپ اسٹڈیز کے حوالے سے ہے پانچواں جو ہے وہ فیملی اسٹڈیز کے حوالے سے ہے تو یہ جو پانچ جو فیکٹرز ہے اس کی ویلیڈیٹی کے پروسیس میں they play a very important part اب میں آتا ہوں ساتویں پہ ساتویں ایلیمنٹ پہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ کنسرن ہے ڈائگنوسس کے حوالے سے میں یہ جو کنسرنز آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان سے قتل گھبرائیے گا نا کیونکہ کنسرنس تو لائف کے ہر ایریا میں ہمارے پاس ہمیں we have to deal with concerns اور کنسرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور سمجھنا اور دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب تک ہم کنسرنس کو پہچانیں گے نہیں اور دیکھیں گے نہیں ہم اس وقت تک اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے ہم اپنے میں بہتری نہیں لا سکتے سو لہٰذا یہ کنسرنس شیئر کرنے کا ڈائگنوسس کے اراؤنڈ ہرگز مطلب میرا آپ کو ڈرانا نہیں اگر آپ ڈر گئے ہیں تو for God sake please do not be afraid of diagnosis ساتویں چیز جو ہے وہ بیسکلی باعث ہے باعث سے مراد جو ہے وہ دو قسم کے بائسز پوٹینشیل بائسز جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتے ہیں ایک جو ہے وہ سیکس باعث ہے اور دوسرا جو ہے وہ ریشل باعث یا ریلیجس باعث ہوتا ہے ایک چیز جو دیکھنے میں کئی دفعہ یا سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی ایس ایم کا کرائٹیریا ہے وہ کئی لوگ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ کچھ خواتین سے زیادتی کرتا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ میل سینٹرڈ ڈیوائس ہے یا انسٹرومینٹ ہے کیونکہ وہ وہ خواتین کے ساتھ ایک فیئر سلوک نہیں کرتا اور خواتین کو وہ ڈائگنوز کرتا ہے ایز ہیونگ مو پیتھولوجی اس میں خاص طور پہ آئی تھنک جب وہ وہ یہ جو بات کرتے ہیں تو وہ خاص طور پہ ایٹنگ ڈس آرڈرس کے اراؤنڈ بات کرتے ہیں آپ کو میں نے ایک پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ انوریکسیا نروسا یا بولیمیا یہ دو ایسی کنڈیشنز ہیں جو اکثر خواتین میں ہی پائی جاتی ہیں اور ان کنڈیشنز میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ ویٹ لاس کی ہوتی ہے یا اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جو جو پیشنٹ ہے وہ بنجز میں کھاتا ہے بنجز میں کھانے سے مراد ہے کہ بہت زیادہ کھا لیا اور پھر جا کے واش روم میں گئے اور اس کو تھرو اپ کر دیا وامٹ آؤٹ کر دیا نکال دیا اس کے بعد پھر بیٹھ کے کھانے اور اس میں ان کے جو جو اپنا سیلف امیج جو ہے جو فزیکل امیج ہے وہ بھی کسی حد تک افیکٹڈ ہو جاتا ہے دوسرا کرٹیسزم جو اس کے اراؤنڈ باعث کے اراؤنڈ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک ہی کنڈیشن اگر مرد میں پائی جائے تو مرد کو ڈائگنوز نہیں کیا جاتا اتنی جلدی خاص طور پہ اگر وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کے اراؤنڈ ہو as a to a woman لیکن مائنڈ یو یہ ہو سکتا ہے کہ کئی سچویشن میں یہ بات درست ہو لیکن اس میں میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا کا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ تو بیسکلی ایک کلینیشین کی یا ایک ڈاکٹر کا اپنا باعث ہو سکتا ہے بلکہ میں اس جگہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو anti social personality disorder ہے یہ ڈس آرڈر جو ہے یہ مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے بہ نسبت عورتوں کو تو اس لیے میرے خیال میں کوئی ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا میں ایز سچ کوئی ایسی بات ایسا باعث نہیں ہے کہ وہ ایک جینڈر کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہ رہا ہو اور دوسرے جینڈر کی سے زیادتی کرنا چاہتا ہو آئی تھنک یہ ہمارا اپنا ایز ایز ڈاکٹرز اور ایز سائکیتھسٹ اور ایز سائیکوتھراپسٹ جو ہے ایک اپنا ہمارا اپنا ایک باعث ہو سکتا ہے ٹائمس جس کی وجہ سے ہم کچھ ڈائگنوسز جو ہے مے بی اس میں ڈفرینسیشن کرتے ہیں otherwise diagnostic criteria in itself I personally very strongly feel is is perfectly fine in this area ایک آٹھواں جو آخری ایک ایک کنسرن جو اس کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے وہ کوریج کا ہے کوریج سے مراد ہے کہ یہ جو کرائیٹیریا ہے اس میں کیونکہ ہزاروں اس میں بے شمار you you know know, conditions کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے چار سو سے زیادہ کنڈیشنز کے بارے میں اس میں بات چیت ہوئی ہے تو یہ بڑا براڈ بیس کرائیٹیریا ہے اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ کنڈیشنز کئی دفعہ ایسی بھی سامنے آتی ہیں جو کہ مینٹل یو نو جو مینٹل النیسز نہیں ہیں میں خاص طور پہ کیونکہ میں بچوں کے ساتھ بھی کافی کام کرتا ہوں اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ for instance dyslexia which is a kind of a reading disability this is a condition ہے اسی طرح اسٹکٹرنگ کی کنڈیشن ہے اسی طرح you know disability in mathematics کی کنڈیشن ہے یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو are more of learning disabilities ان کو بھی وہ استعمال کیا ڈی ایس ایم میں you know you find these conditions also تو اس سے کئی دفعہ تھوڑا سا جو گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ اگر ان کو لیبل کر دیا جائے تو کئی دفعہ لیبل کو مس یوز یا وہ ایک قسم کا اسٹگما سا بھی بن جاتا ہے اب اس کوریج کے اب یہ تو وہ آٹھ چیزیں ہو گئی جن کی بات میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا لیکن مائنڈ یو ان کے علاوہ بھی کچھ ایڈیشنل کنسرنز ہیں جن کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کر لوں تو آئی تھنک بہتر ہوگا ایک جو ایڈیشنل کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم بڑی جلدی کرتے ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کی تو اس میں ایک اندیشہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ میٹنگ درکار ہو ڈائگنوسس کرنے کے لیے تو ہمیں ہمیشہ ایک سے زیادہ میٹنگ رکھنی چاہیے اور ہم کبھی بھی اس صورت میں پہلی میٹنگ کے بعد ڈائگنوسس نہ کریں بلکہ ہم کہہ دیں کہ جی ابھی تو پرووینل ڈائگنوسز ہیں ایک سے زیادہ ڈائگنوسز ہیں وہ پرووینل ہیں تو ابھی تو مجھے آپ کو دوبارہ دیکھنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ دو سے زیادہ دفعہ بھی آپ کو میٹنگ کرنی پڑے اپنے کلائنٹ کے ساتھ تو ایز پروفیشنلز کیونکہ کل کو آپ لوگوں میں سے بھی کچھ سائیکالوجسٹ بنیں گے کچھ سائیکٹرسٹ بنیں گے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی جلد بازی نہ کریں اور خاص طور پہ آپ اسٹوڈنٹس آف سائیکالوجی ہیں تو میں نے ایک چیز جو اپنے زمانے میں بھی یہ دیکھی اور محسوس کی وہ یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر بیماری ہم میں بھی ہے اور دوسرے میں بھی ہے تو کبھی یہ زیادتی بھی نہ کریں کہ ایک دم سے کسی کو اپنے بہن یا اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کر دیں کہ بھائی تمہیں تو یو نو ڈپریشن ہے یا تمہیں تو اوائڈ پرسنالٹی ڈس آڈر ہے یا تمہیں تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس ہے یہ ہرگز نہ کیجیے گا اس اس چیز سے بچیے گا یہ دس از اے ٹریک جس میں we all gone through but word of caution is کہ try to avoid labelling people دوسری چیز جو ہے اس ڈائگنوسس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اس جلد بازی میں خاص طور پہ ہم میں سے وہ لوگ جو نئے نئے پروفیشنز میں آتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈائگنوز کر دیتے ہیں فٹافٹ کنڈیشن کو اور ان کو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ جب کہ کیونکہ ڈائگنوسس ہو گیا تو لہٰذا آدھے سے زیادہ علاج بھی ہو گیا تو میں اس جنکچر پہ آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ علاج کی طرف تو ہمیں ضرور لے کے جاتا ہے لیکن وہ بذات خود علاج نہیں ہے تو لہٰذا یہ ایک تھوڑا سا ایک ایشو ہے جو اکثر اوقات ہمیں کئی دفعہ اپنی زندگی میں فیس کرنا پڑتا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ بہت جلدی لیبلنگ لوگوں کی نہ کریں یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے اپنی پریکٹس میں اس چیز کو خاص طور پہ بہت دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیونکہ میڈیکل ماڈل جو ہے وہ بہت پریولنٹ ہے تو ہماری جو سائیکی ہے اس میں سمبھاؤ ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے لوگوں کو لیبل کرنا کہ اس کو تو یہ بیماری ہے یعنی اس کا تو یہ مسئلہ ہے اس میں گڑبڑ جو ہو جاتی ہے کئی دفعہ وہ یہ ہو جاتی ہے کہ انسان اس مسئلے میں سے نکل بھی آتا ہے لیکن جسٹ بیکاز وہ ایک لیبل لگ گیا ہوتا ہے تو جو باقی دنیا ہے جاننے والی وہ اس لیبل کو ہی لے کے چلتی رہتی ہے کہ بھئی وہ تو اس کو تو یہ بیماری بیماری تھی وہ بیماری میں سے ہو سکتا ہے کئی سالوں سے نکل بھی آیا ہو اور اسے کوئی مسئلے مسائل اب زندگی میں ایسے نہ ہوں اور وہ ٹوٹلی ہیلدی فنکشننگ اس کی ہو گئی ہو لیکن جسٹ بیکاز وہ جو لیبل جو استعمال کیا گیا تھا تو اس لیے ایز پروفیشنل ویری امپورٹنٹ کہ ہم خاص طور پہ یہ لیبلز کو بڑے احتیاط سے لیبلنگ کریں اور کم سے کم اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پچھلے دس بارہ سال میں کچھ اور ایسے پرسنالٹی کے ڈائگنوسس کرنے کے کرائیٹیریز بھی سامنے آئے ہیں جن میں neuroticism extraversion openness to experience agreeableness اور کانشینٹسنیس جیسے فیکٹرس کو انہوں نے تصور کرنا شروع کیا بٹ مائنڈ یو یہ جو پانچ فیکٹرز پرسنالٹی کے جو سامنے آئے یہ ایکسس ٹو اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے ملٹی ایکزیل پوری اسسمنٹ کا کرائٹیریا بتایا تھا تو اس کے اس کا جو ایکسس ٹو تھا اس کی انڈرسٹینڈنگ میں تو یہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیولی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں لیکن ایکسس ون اور ایکسس تھری اور ایکسس فور اور ایکسس فائیو کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں you know they really not be use and they are not helpful تو اس سے ان سب چیزوں سے ہمارے سامنے جو چیز آئی وہ یہ آئی آپ کو اس کی اہمیت بھی اب ہو گئی ہوگی کہ ڈائگنوسس جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا فریم ورک ہے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے اور اس فریم ورک کو جتنا زیادہ بہتر طریقے سے ہم ڈیولپ کریں گے یا ایوالو کریں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے آگے ٹریٹمنٹ ممکن ہوگا اتنا ہی بہتر طریقے سے آگے اس کا اس کے بعد جو ریہیبلیٹیو پروسیس ہے اس کو چلایا جا سکتا ہے اور اتنا ہی بہتر طریقے سے اس کنڈیشن کی پریونشن ممکن ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ میں آج کا یہ لیکچر جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور سمجھ آئی ہوگی اور اگر کچھ ایریاز میں سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز اپنی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں تھینک یو ویری مچ خدا حافظ